وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فلأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم ولا آمرنهم فلا فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر خسرانا مبينا بدرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ موضوع کی مناسبت سے صورت النساء کی یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ شیطان کا مکر اور فریب بیان کیا ہے شیطان مسلمانوں کو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دیا ہے ان کو سرات مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمتوں سے محروم کرنے کی طرح طرح کی جو سازشیں کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی ان تمام سازشوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ دم یہ شیطان تم کو جھوٹا وعدہ دلاتا ہے اور جھوٹی امیدیں تمہیں دلاتا ہے اور شیطان کے سارے وعدے اور سارے اس کے جو آپ کو ہریالیاں دکھلاتا ہے وہ سب کے سب مکر مکر مکر و فریب پر مبنی ہے شیطان کبھی آدم کی اولاد کا مخلص اور خیر ہمدرد نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر سے محبوب رکھے اللہ رب العالمین نے بنی آدم کی اولاد میں دو قسم کے دو جنسیں قائم پیدا کی ہیں ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے جیسے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا یا الناس شاست ربکم اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے وہ بس سمن ہماری جالن کثیر پھر ایک مرد اور ایک عورت سے ایک آدم اور ہوا سے اتنے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے مردوں اور عورتوں سے دنیا بھر چکی بھر گئی ہے یہ آدم کی اولاد میں یہ دو جنس ہیں ایک مرد اور ایک عورت اللہ رب العالمین نے دونوں کی فطرت میں اور دونوں کے نظام زندگی میں دونوں کے چاہت اور پسند میں اللہ رب العالمین فطری طور پر اختلاف رکھا ہے دونوں میں فرق رکھا ہے اللہ رب العالمین نے دونوں کے مزاج دونوں کی صلاحیت کے مطابق دونوں کے دلوں میں چیزوں کی الفت اور محبت اور انسیت رکھی اور دونوں کے میدان کام کو الگ الگ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں جنسوں کی پہچان کے لیے مرد اور عورت کے پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں مقرر کی ہیں اللہ رب العالمین کو قطار یہ پسند نہیں ہے کہ مرد عورت کو دیکھنے سے انسان پہچان نہ سکے دونوں میں پہچان ہونی چاہیے دونوں میں تمیز ہونا چاہیے انسان دیکھ لے تو پتا چل جائے کہ ہاں یہ جانے والا مرد ہے یا یہ جانے والی عورت ہے سامنے سے گزرنے والا مرد ہے یا عورت اللہ رب العالمین نے اس چیز کو فطرت میں رکھا اور لوگوں کے آسانیوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہر انسان سامنے والوں کو پہچان جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے اب اگر کوئی انسان اللہ تعالی کی بنائے ہوئے نظام کو اور اس فطری چیز کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ایک عورت چاہتی ہے کہ ہم مردوں کی طرح رہیں پڑھیں ہم مردوں کی طرح زندگی گزاریں اور مردوں کی ہم مشابہت اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قطار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور نہ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور نہ اللہ رب العالمین کہ ہاں وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے اپنے تمیز کو اور اپنے امتیاز کو باقی نہ رکھے اپنے وضاحت اپنے لباس اپنے چال چلن سے عورتوں کی مساجت اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا فطرت اللہ فطر فتح کا اللہ نے جس کو جس طرح سے پیدا کیا ہے اس میں کسی کو تبدیلی لانے کا اختیار اللہ فرماتے لا تبدیل خلق اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو تبدیل کرنے اور بدلنے کا اختیار ہم نے کسی کو نہیں دیا ہے اب اگر کوئی انسان کوئی مرد ہو یا عورت جیسے آج کا ایک بڑا ماڈرن زمانہ ہے آج مرد سوچتی ہے کتنا زیادہ اپنے آپ کو مرد سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو کتنا عورت ثابت کر سکے اور عورت چاہتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا زیادہ مرد ثابت کر سکیں اور یہی نتیجہ ہے کہ اب اب مرد اپنے آپ کو عورتوں کے عورتوں کے اپنے مرد سے زیادہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کرتا ہے اور عورت بھی آج یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو عورت سے زیادہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے حد تو یہ ہو گئی کہ اب جنس بھی بدل دینے کی عورت کو اپنے عورت پن سے اتنی نفرت اور مردوں کو اپنے مردانگی سے اتنی نفرت ہو گئی ملعونوں کو کہ اب وہ بڑے بڑے خاصر اور بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنی جنس ہی بدل دی اللہ نے مرد پیدا کیا لیکن ڈاکٹر سے اپنے آپ کو عورت وقوف بنانا اتنی بڑی ذلت کیا ہے آج تک کوئی کتا کوئی گدھا نہ کتی بننے کی کوشش کیا نہ گدھی بننے کی کوشش کیا آج تک کوئی ہمار اور کوئی بیل گائے بننے کی کوشش نہیں کیا کوئی گائے بیل بننے کی کوشش نہیں کیا کوئی اونٹ اونٹنی نہیں بننا چاہتا اور کوئی اونٹنی جو ہے اونٹ بننے کی کوشش نہیں کی اگر اگر یہ نظریہ پیدا ہوا تو اس بنی آدم کی نسل میں یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کرمنا بنی وَحَمَلْنَاهُمْ وہ ہم وَالْبَحْرِ ہم نے پوری مخلوقات میں آدم کو سب سے زیادہ مکرم اور معذت بنایا آج آدم کی اولاد مرد ہے تو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے اور عورت ہے تو مرد بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کیا تو یہ آدم کی اولاد انسان اللہ اکبر میں نے کہا جانوروں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو بدلنا نہیں چاہا اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شکل اللہ تعالیٰ کی دہلی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی دہلی فطرت کو اگر بدلنے کی کوشش کیا تو انسان نے کیا اللہ رب العالمی نے اس لیے فرمایا اولا کل انعام بل ہوں ازل ارے تم نے تو اسلام کو چھوڑا اور شریعت کو چھوڑا نبی کلا دین کو چھوڑا تو الا کل انعام بل ہم ازل اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کے مانند ہو گئے بلکہ ان کے جانور بھی ان سے اچھے نکلے اور ہم نے اس کا نام دے رکھا ہے ترقی پتا نہیں سمجھ گئے نا اپنی حقیقت کو بدل دینے میں یہ کون سی ترقی ہے اوپر کے بجائے نیچے گئے تنزل کو ذلت کو رسمائی کو تم نے ترقی کا نام دے رکھا ہے نبی علیہ السلاط و سلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ عبد نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء مطلعن اللہ المتشبہین من الرجال من اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء اور کما کارا رہے سراسام آپ نے کبھی گور نہیں کیا شیطان کا ایک مت مطلب یہی ہے ایک فریب یہی ہے کہ وہ بڑا سے بڑا گنا آپ کو کروائے آپ سے کروائے اللہ تعالیٰ کی نانت اللہ تعالیٰ کے قدم کا دروازہ آپ کے اوپر کھلوا دے لیکن آپ کو احساس نہ ہو سکے اور آپ کو اپنے اس کا اللہ تعالیٰ کے کا اللہ تعالیٰ کی مار کا آپ کو احساس نہ ہو سکے شیطان کا ہی بہت بڑا مکر ہے ورنہ ذرا سوچو نبی نا ساتھ سنواتے ہیں لان اللہ لالت لاہی اللہ تعالیٰ لانت نازل کرے اللہ تعالیٰ اپنی لانتوں کا دروازہ کھول دے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی لانتوں کا دروازہ کھول دے ان عورتوں کے اوپر جو مردوں کی مساویت اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتی ہیں نبی علیہ سراط اسلام ہے اس حدیث کے اندر لانت بھیجی اور اللہ تعالیٰ کی لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے شاید کبھی خیال نہیں کیے ہوں گے ایک تو نبی علیہ سراط شام کی بدوا ہے اور آپ کے کو بد دعا دے دے اس کی آپ کی بد دعا یا دعا کبھی رد نہیں کی جاتی نبی شام کے سامنے مٹ جائی گئی پوچھا آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے لوگوں نے کہا نہیں اس کے اوپر کرنا ہے لوگوں نے کہا ہاں اس کے اوپر کردہ ہے نے فرمایا ہے تو مسلمان کرما ہے تو میں اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھوں گا کیوں میری نماز جنادہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ میں کہہ دوں اللہ ہوں میں پھر لہر کے نا وہ میت اللہ اس میت کو معاف کر دے مغفرت کر دے ہماری دعا اللہ رد نہیں کرے گا اور اللہ میری دعا کو قبول کر کے اس کی مسرت کر دے گا تو ایک بندے کا حق لے کر کے چلا جائے گا یہ اس لیے آپ نے فرمایا تم لوگ پہو نہیں کرتا آپ کی دعا اور آپ کی بدعا کبھی رد نہیں کی جاتی اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی سامنے آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی کے آخری لمحات میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور ساروں قطار ہو رہے ہیں اے اللہ تجھے یاد نہیں ممکن ہے میں نے اپنے کسی امتی کو بد دعا دے دیا ہو اے اللہ مجھے یاد نہیں ممکن ہے غصے میں میں نے کبھی اپنی امتی پر لانت بھیج دیا ہو اے اللہ ممکن ہے میں نے اپنے امتی کو کسی مسلمان کو ہم نے نام دان کر دیا ہو اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں روتا ہوں کہ میں نے جس امتی کو بدعا دی اور جس پر لانت بھیجا اللہ تعالیٰ میری لانت اور بدوا کو میری مقصرت اور بخش میں تبدیل کر دی میرے بھائی صرف اس طرح پر کہ نبی علیہ السلام کی دعا بدوارت نہیں کی جاتی وہ کتنے بدبخت ہیں کتنے بد نصیب ہیں کہ نبی علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں نار اللہ المتصبحین من الرجال بالنساء ان مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی لالت کا دروازہ کھول دے اپنی لالت اور اپنا قدم نازل کرے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں والمتصبحات من النساء بالرجال اور ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی لانتوں کا دروازہ کھول دے جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں میرے بھائی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہر اس مرد پر لانت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتا ہے اور جو اس عورت کے اوپر بھیجی جو کسی مرد کی مشابت اختیار کرتا ہے لیکن آج ہمارا یہ روشن خیال مسلمان ترقی یا مسلمان جو بیٹھا ہوا ہے جو ہر قسم کی مشابت گہروں کے اختیار کرتا ہے اس کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دل کو جانتا ہے ظاہر کو نہیں دیکھتا سارا معاملہ دل پر آ گیا عورتوں کی مساغت اختیار کرو جانوروں کی مساغت تم اختیار کرو تمہارے ٹی شرٹ پر تمہارے کپڑوں پر سانپ کی بچھو کی کتے کی اور گدھے کی تصویریں بنی ہو اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھو افسوس کی بات ہے کتا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا گدھا تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا گدھا گھوڑا اس لیے پیدا کہ تم اس پر سوار ہو لیکن لیکن ایسی ترقی روشن خیالوں نے کیا کہ گدھے کتے کو اپنے پیٹ پر بیٹھا رکھا ہے اور اس کے باوجود بھی پتا نہیں جس پر گدھا سوار ہو جائے جس پر کتا سوار ہو جائے جس کے پیٹ پر بندر سوار ہو وہ کب ترقی یافتہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں ذرا اپنے حالات کو ذرا دیکھو مشابہت اختیار کرنے والوں کو اس حدیث پر ذرا غور کرنا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رواتے ہیں لہٰذا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے اوپر بھیجی ہے بھی صاف جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں دل تو بڑا صاف ہے بڑا صاف ہے ربیع رسول کا نظارہ دیکھ لو اگر کہیں محرم کا مہینہ آ جائے تو حضرت علی اور آل رسول کی محبت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو دل تو بھرا ہوا ہے پتہ نہیں کس چیز سے تمہارے کہنے کے مطابق دین سے ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے احساس میں نا ہوا ہو اللہ تعالیٰ لانت بھیجے ان مردوں کے اوپر یل نسا جو ایسا کپڑا پہنتے ہیں جس سے عورتوں کی مصالحت لازم آتی ہے اور آپ نے سنایا ان عورتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ لانت بھیجے جو مردوں جیسا لباس پہن کر کے مردوں کی مصابت اختیار کرتی ہے لیکن شیطان بڑا مکار ہے بڑا بدماش سے اس نے لانت والی چیز کھلے لفظوں میں سنر ابھی داؤ سنر ترمیزی کی حدیث اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے اللہ لانت بھیجے اپنے اس بندے پر جو عورتوں کے مشابہت کے لباس پہنتا ہے عورتوں کا جوتا عورتوں کی چپل عورتوں کا کپڑا عورتوں جیسی لمبی چوٹی یہ بھی زمانہ آیا ہے ہاں؟ بیویاں سالون میں جا جا کر کے ان کے بال اوپر ہی جاتے رہے سمجھ گئے نا اور مردوں کے بال نیچے آ گئے ہاں تک ان کی کمر تک پہنچ چکے ہیں اس کے باوجود اللہ دل دیکھتا ہے اللہ لانت لوگ رسول شاہ فرماتے ہیں ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کریں اور ان عورت مردوں پر ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کریں اور عورتوں پر جو ایک دوسرے کا لباس مرد چاہے عورت کی مساوت اختیار کرے عورت چاہے مردوں کے لباس پہنے یا مرد عورتوں کا لباس پہنے ہی لفظوں میں آپ نے احساس فرمایا تمہارا دل کتنا بھی اچھا ہو لیکن نبی نے سوال سے جو صاف فرما دیا لانت ہو ایسے انسان پر اب وہ لانت رکنے والی نہیں ہے میرے بھائی لانت کہتے کس کو ہیں آپ نہیں سمجھتے ہوں گے لانت کے معنی آتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے یہ ہے لعنت کا مطلب اللہ اپنی لعنت اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دے اور طرح سوچو آج ہم مسلمانوں نے یہودیوں کا مشاورت اختیار کیا عیسائیوں کی مشاورت ہم نے اختیار کیا ہماری مسلمان عورتوں نے یہودیہ کا اس کے مشاورت اختیار کی یا عیسائیہ کی یا ہندو عورتوں کی طرح ان کے بھی متھے پر ٹیکے آنے لگے ہیں اور کل پتہ نہیں اور کیا کیا وہ استعمال کریں گی آپ نے ساتھ ہمایا ایسے لوگوں پر اے لوگوں سن لو نے میں جو درگت ہو وہ وقت ہماری ظاہری شریعت کی جو مخالفت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں پھر آپ نے اگر ساتھ سمایا منت سب امن ہوں جو کسی غیر قوم کی مسابت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی قوم میں شمار کر دیتے ہیں اس کو مجھے میں داخل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے دور کیا نتیجہ یہ نکلا جب یہودیوں کے مسالت ہم نے اختیار کیا عیسائیوں کی ہم نے کیا ہندوؤں کے طور طریقے کو ہم نے اختیار کیا فری اسٹاروں کی ہم نے اختیار کیا سر پردار ان کے ہو لباس ان کا ہو باتیں کریں تو ایسا ہو ٹیلی فون اٹھائے تو بات کرنے کا انداز انہیں جانوروں کا ہم نے اپنا رکھا ہے نبی علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں لانا تھا اس انسان پر جو گئے مساوت اختیار کرتا ہے جب ہم مسلمانوں نے غیروں کی مساوت اختیار کی ہندو کمبس کبھی ہماری مساوت نہیں اختیار کرتا یہودی کبھی شلوار کبھی نہیں پہن کر کے مسلم ملکوں میں رہتا ایک مسلمان ایک ہندو عورت کبھی مسلمانوں جیسا نکاب توڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی ہماری اور رسوائی اور اپنی پستی کا اندازہ لگاؤ آج تم نے اپنی پوزیشن یہودیوں کے پیچھے بھگ کر کے عیسائیوں کے پیچھے بھگ کر کے ہندوؤں کے پیچھے جا کر کے غیر قوموں کے پیچھے جا کر کے تم نے اپنے آپ کو اتنا سلیل کیا اور اپنے آپ کو اتنا نظروں میں گرایا کہ تم دنیا میں سب کی مساوت اختیار کرتے ہو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو ہماری مساوت اختیار کرنا چاہیے یہ سوچ کی بات ہے آج ہماری پاور بہنوں نے ہماری بیوی اور بچیوں نے پیدا اٹھا کر کے یہود تھوڑا سارا اور ہندو عورتوں کی تو مشابہت کی لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کوئی ہندو عورت مسلمان عورت کی مشابہت کر کے نکاب اوڑھ لے آج تک شاید کسی نہیں دیکھا ہوگا آپ سلوار کمیز پہنتے ہیں کوئی انگریز سلوار کمیز نہیں پہنا کوئی یہودی کندورا نہیں پہنا وہ سارے ہندو جو گائے کا پیشاب پینے والے ہوں آج تک انہوں نے کنجورا نہیں پہنا لیکن ہندوؤں کے دھاگے ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں ان کے لباس ہمارے بدن پر آ جاتے ہیں ان کا طریقہ ہمارے اندر آ جاتا ہے دنیا کی ساری قومیں کوئی ایک قوم ایسی ہوگی جو آپ کو اچھا سمجھ کر کے آپ کے طریقے کو اپناتی آپ کی مشابت اختیار کرتی لیکن ناممکن ہے آج اس دور کے اندر دنیا کا کوئی انسان آپ کی مساغت نہیں بس ہم تم چھلے نکلے کہ جس کو بھی دیکھے یہودیوں نے اگلے بات اتارا ان کی مساغت ہندوؤں نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہم اس کے طریقے پر اور پھر کیا کہیں گے ہم اصل میں شدت پسندی کو ختم کر کے ہم رواداری کے ساتھ سب کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں یاد رکھو آج ہندو بھی تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتا یہودی بھی نہیں چاہتا عیسائی بھی نہیں چاہتا دنیا کی کوئی قوم تم کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتی بس یہ گوشت کھانے والا مسلمان بڑا فراس دل ہوا یہ سب کو لے کے چلنا چاہتا ہے یہ سب کو خوش کرنا چاہتا ہے نبی علیہ السلام صاحب شاہ فرماتے ہیں وہ جو سکارو ارامن ہار فامری وہ من سب کہاں فہو اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہماری نافرمانی کریں گے ہماری نئی شریعت کو ہم پترک کریں گے اللہ رب العالمین ان کے اوپر جنت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا وہ من تصبہ قومن فہو ہوں اور جو کسی قوم کی مساوت اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اسی قوم میں شامل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو غیروں کی مساوت اختیار کرنے سے بچائے تو بات چلی تھی لالت کی لالت کہتے ہیں لالت کا مانا ہوتا ہے اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ دور کر دے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے اب عزت چھین لے رحمتوں کا دروازہ بند کر دے برکتیں اٹھا لے اور ساری اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو آپ کے ساتھ تھی جو رحمتوں کا دروازہ آپ پر کھلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ لانت کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہمارے امت کے لوگ جب یہ طریقے غیروں کی مساوت اختیار کرنے لگے مرد عورتوں کی عورت مردوں کی مسلمان غیر کی مساوت اختیار کرنے لگے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ہم گیروں کی مسابت اختیار کیے جب اللہ نے ہمیں غیروں کی رحمت سے محروم کر دیا اپنی نصرت کا دروازہ بند کر دیا برکتیں اپنی روک لی رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیا تو اب دنیا میں سب سے زیادہ ضمیر قوم ہم بن کر کے رہ گئے آج دنیا کی نگاہوں میں ان کے پالتو جانور کی تو قدر قیمت ہے لیکن مسلمانوں تمہاری کوئی ویلو ان کے نزدیک نہیں رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق سے فرمائے غیروں کی مشاہدت سے ہمیں محفوظ رکھے اکول کو لہٰذا وہ سفر اللہ کل دن بھی وہاں تو الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد الدین اما بعد اسلام ہم ایک مسلمان ملک کے رہنے والے ہیں مسلم ملک میں آباد ہے ہمارا مسلم معاشرہ ہے ہمارے ہاں کتاب موجود ہے اللہ کی نبی کی سیرت اور نبی کی سنت موجود ہے اور ساری چیزوں نے ہم ان کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں گہروں کو بتاتے ہیں سنتے اور سناتے ہیں اور ہمیں اس بات پر یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے بہترین طریقہ دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے ہمیں اس بات پر یقین ہے اسلام نے دعوت نہیں دیا گھروں کے مسابت اختیار کرنے کا اسلام نے دعوت نہیں دیا داروں نے دعوت نہیں دیا آپ کے دادا آپ کے نانا آپ کی دادی آپ کی نانی آپ کے بڑے بھی اسی سرزمین پر جہاں کے آپ ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہیں انہوں نے بھی زندگی گزاری لیکن انہوں نے کسی کی مساویت اختیار نہیں کیا ہمارے اندر یہ مسالت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ مر جائے تو قرآن خانی کر کے قرآن اس کو بخشو اور شادی ویواہ کا معاملہ ہو تو غیروں کا طور طریقہ اختیار کرو یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گیا نہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے نہ کتاب سنت دعوت دیتے ہیں نہ دیندار کبھی دعوت دیتے ہیں یہ مفاصد غیروں کی مسابت اختیار کرنا یا مرد عورت دوسرے کی مسابت اختیار کرے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی کہاں سے اس پر غور کرنا ہے یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی دعوت نہیں تھی یہ دینداروں کی دعوت نہیں تھی یہ باہر کی قوموں کے کہ ثقافت اور ان کے طور طریقے ہمارے یہاں جب آئے اور ہم نے اپنے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر کے ان سے متاثر ہو کر کے جب ہم ان کے پیچھے بھگنے لگے تو اسلام ختم ہوا اور غیروں کی مشاغت ہمارے اندر داخل ہو گئی اس لیے میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے اللہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی کا کسی کا محتاج اور ضرورت مند نہیں بنایا تھا ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی ہمیں چاہیے تھا کہ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کے طریقوں کو اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوت ترک کر کے غیروں کے مساوت اختیار کریں یہ ہماری ذلت کا ہماری رسوائی اور پسوائی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محبوب رکھے غیروں کی مسابت اختیار کرنے سے ہمیں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے ام وہ ملمو کی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر چند عورتیں آپ سے ملنے کے لیے آئی دسویں عورتیں گھر میں داخل ہوئی ایک عورت جب داخل ہوئی تو اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا اللہ اکبر جس پر نہ نماز فرد ہے نہ روزہ ہے غیر معصوم بچہ ہے لیکن ماں اس کی بڑی ہے ماں کے گود میں دسیوں عورتیں جو آئی ان میں ایک عورت کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے دسیوں عورتوں کے ساتھ وہ ماں بھی داخل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھا کہ یہ عورت جو اپنے گود میں بچے لے کر کے آئی ہے اس کے سر کے بعد جو ہے یہودیوں کے سرد کے کٹے ہوئے یہودی کیسے بار کٹاتا ہے بیچ میں تو چھوڑ دے گا یہ کنارے کنارے کٹا دیتا ہے اللہ اکبر ہم تو ابھی اس کہیں کہ نہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے اللہ دل کو دیکھتا ہے سارا معاملہ دل میں آ گیا داڑھی کا معاملہ آیا تو دل دیکھتا ہے سمجھ گئے نا ظاہر لباس کا معاملہ ہے دل پتا نہیں دل کتنا بڑا ہے اس میں داڑھی بھی آپ کی آ گئی نبی کی سنت بھی آ گئی لباس بھی آ گیا ساری چیزیں آپ کے دل میں لیکن اللہ اکبر ہم تو کہتے ہیں سیدھا یا ظاہر ظاہر کا معاملہ ہے ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا جب انہوں نے دیکھا عورت آئی اور اس کے سر بچے کے سر کے بال کٹے ہوئے ہیں اور یہودیوں کے سرد طریقے کٹے ہوئے ہیں فوری طور پر اس کو ڈاکا اور کہا آخری جو یہودی ارے تم یہودیت کو لے کر کے میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئی اللہ حسن صرف نہ شرک تھا نہ بدار تھی نہ کمر تھا نہ اور کوئی برائی تھی صرف بچے کی ماں نے بچے کا بال پٹھایا تھا چھوٹے بچے کا اور صرف یہودیوں کے پر سکا تھا اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہوا امر مومن شرد اللہ تعالیٰ کہتی آخری جو اندی ہاتھ یہودی یہ نبی کا گھر ہے نبی کے گھر میں یہود کے پیسے لے کے تم داخل ہو گئی آج کا مسلمان ہوتا کہتی کہتے تو یہ دوسری ماں ہوتی یہ کہتی یہ بڑی شدت پسند اور یہ کیا نو ہے اس کو ترقی کی فکر نہیں تھے میرے بھائیوں ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو گیروں کی مشابت اختیار کرنے سے بچو مردوں کو چاہیے عورتوں کی مشابت سے بچیں عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی مشاوہ سے بچیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یہودیوں کے غیر قوموں کی مساوت سے بچیں یہ باہر کی جو آئی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے دین ہمارے اخلاق کو یہ برباد نہ کر سکیں اور ایک سوال یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات ہے پر سال جو آدمی خبر شائع ہوئی آدمی خبر شائع ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ میک اپ کی عورتوں کے میک اپ کا سامان دنیا میں سب سے زیادہ کہاں بکا ہوا ہے ہم تو یہی پوچھیں کہ نیو یارک کے اندر ہوا ان سے بھی نہیں برٹش میں ہوا ہوگا ان سے پوچھا کہ نہیں نہیں وہ گوا میں ہوا ہوگا اللہ ہوا لیکن رپورٹ اٹھا کر کے پڑھیں اللہ کی قسم رپورٹ میں آیا مسلم ملک کا ایک مسلم شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ میک اپ کا سامان وہاں بکا ہوا ہے انٹرنیٹ پر جو حرام کاریاں اور جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ اکبر اگر ان کی روزہ دکھا کر کے دیکھو ہم ہم اب گہروں کے طور پر ہی کے چال پر چلے اللہ نے اپنی حفاظت اپنی نصرت نہ ہماری دین کی حفاظت رہی نہ ہمارے جان کی رہی نہ ہمارے مال کی رہی دین کی حفاظت اللہ کرتا ہے جب آپ دین پر قائم رہے گے تو اللہ آپ کے دین کی حفاظت کرے گا آپ کے جان کی آپ کے مال کی آپ کے دین کی آپ کے ایمان کی آپ کے کی کی کی بال بچوں سب حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے لیکن ہم نے دنیا اسلام کو چھوڑا وہ میں یہ رسول الحدا اور جو بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کو سنت کو ایک کنارے چھوڑ دے گا آلماریوں میں رہنے دے گا گھروں میں رہنے دے گا کتابوں میں رکھ دے گا اور داڑیوں کے بخش میں ڈال کر کے رکھے گا اللہ اکبر وہ میں تھا کہ رسول ہوگا اور جو بھی نبی کی نافرمانی کرے گا نبی کی سنت نبی کی شریعت نبی کی سیرت نبی کا طریقہ ایک کونے میں رکھ دے گا ایک کونے میں رکھ دے گا پیروی کرے گا غیر مسلمانوں کی اور نبی کی کتاب نبی کی سنت اللہ کی کتاب ایک کونے شو کیس میں رہ جائے گی تالبوں کے بخش میں رہ جائے گی پاکٹوں میں رہ جائے گی اور لائبریریوں میں رہ جائے گی لیکن ہمارے عمل میں ہمارے جسم میں ہمارے کردار میں ہمارے میں ہمارے چلن میں ہماری تجارت میں ہماری سادگیوں میں ہماری خوشی میں ہماری گلی میں اب نبی کا طریقہ نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ غیر سبیل المؤمنین کتاب سنت نبی کی سیرت اور سورت نبی کی سیرت اور سنت ایک کنارے رہ گئی موجود ہے لیکن ایک سائڈ پکڑ دیا غیر سبیل المؤمنین اور بلی بھی کیا مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کے راستے کی اللہ بات کرنا اب جس راہ پہ جاتا ہم بھی اسی پر اس کو چڑھا رہے اب اللہ حفاظت نہیں کرے گا جو آپ نے نبی کو سائڈ پر کر دیا شریعت کو سائڈ پر کر دیا آپ پیروں کے طریقے پر چلے نول نہیں بات جس راہ پر جاؤ گے ہم اسی پر چلائیں گے تم کو لیکن انجام کیا ہوگا منصلے ہی جہنم بس مرنے کے دیری ہے کھچیٹ کر کے جہنم میں ڈال گی پھر دنیا کی کوئی قوم تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتی میرے بھائی یہ دین کو اسلام کو شریعت کو مٹانے کے لیے تین چیزیں سب سے پہلے مٹائی جاتی یاد رکھ لو نمبر ایک زبان اگر کسی قوم کو اس کے طور طریقے اس کے دین سے ہٹانا ہو تو تین چیزیں دنیا کی قومیں اس ملک میں اور اس قوم کے سامنے پیش کرتی ہیں نمبر ایک زبان یعنی اپنی زبان چھوڑ کر کے ان کی زبان کے پیچھے پڑ جاؤ نمبر دو ان کی تہذیب ثقافت ان کا لباس اللہ ان اپنا لباس اسلامی لباس اپنا قومی لباس اپنی قومی ثقافت کو چھوڑ کر کے گیروں کی ثقافت کے لباس آ جائے یہ تینوں چیزیں یاد رکھنا نمبر ایک اپنی زبان کوئی کام آپ کو اگر بھٹکانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان اپنے آپ کے آپ کے ہاں پھیلا کر کے اپنی زبان کی فضیلت بیان کر کے آپ کی اپنی زبان سے قومی زبان ہٹا کر کے وہ اپنی زبان کر دیتی ہے نمبر دو دوسری چیز اب آپ کا اس قوم کا لباس اس کی ثقافت اس کے چال چلن ان کے چال چلن ان کی ثقافت ان کی لباس ان کی شکل صورت ہمارے ملکوں میں ہماری مسلم قوم کے اندر پھیلانے کے معلوم ہے اگر ہم کسی قوم کو اس کے طور طریقے سے بھگا کر کے اپنے طرف لانا چاہتے ہیں یا بے دین کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زبان ختم کرو اس کے بعد لباس اور ان کے لباس اور ان کی ثقافت کو ختم کرو نمبر تین اللہ پر مسلمانوں کے اسلامی اخلاق اور آداب کو ان سے ختم کر دو اور اس کی مثال دیکھیے اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو الوداع کرنے لگتے اگر آپ کسی مسلمان بھائی کو الوداع کر رہے ہیں شاید پنچاس فیصد لوگوں کو دعا معلوم نہیں ہوگی اسود اللہ دین کا وہ امانتا کا وہ خواتین امان کا اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں آج ہمیں ایک تو یاد نہیں ہوگی لیکن ہاتھ ہلائے اور بائی بائی ٹاٹا غیروں کی آپ کی اسلامی ثقافت اسلامی آدھار اور اسلامی لباس اسلامی شکل و صورت کو چاہتے ہیں نمبر تین اسلامی اخلاق اور آدھار یہ تینوں چیزیں جب کسی قوم سے چھین لی جائیں اب اس قوم کا وجود دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اللہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر باقی رکھیں اور ایک ہم سے چاہتے کیا ہیں وہ بھی قرآن باقی ہے سن لو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَدُّوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً اے مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا یہ دور کو میں تمہارے لباس کو چھین کر کے تمہاری اسلامی ثقافت اسلامی آداب اسلامی اخلاق کو چھین کر کے اپنی زبان اپنا لباس اور اپنی اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے آداب اپنی ثقافت تمہارے یہاں اس لیے پھیلاتے ہیں وہ لو تک فرو رقما کفرو یہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہو چکے ہیں دین سے بے دین ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی دین سے نکل جاؤ جب ان کی طرح تم اسلام سے نکل جاؤ گے پتہ کون سوا تو تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ گے اب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے تم محروم ہو جاؤ گے یہ ان کا مقصد ہوتا ہے وہ کتاب خلیل کتاب کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تم تم کو ایمان ہدایت مل جانے کے بعد پھر دوبارہ اسلام سے واپس لوٹا دے ان کا یہ مین مقصد ہوتا ہے اور اللہ اللہ مسلمانوں نبی کے تحت اللہ اس رسول کی فرما برداری سے اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھے لیکن وہ عید ساوا یہ جو اپنے نفس کے پیروی کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں ان کی گھنٹے کی کوشش ہے ساری سازشیں یہ ہے کہ تم بھی اسلام کو چھوڑ کر کے تم بھی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگو اور اسلام سے آزاد ہو جاؤ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کفار اور مشکین کی سازشوں سے ہم سب کو محبوب رکھے اللہ خیر کافروں کی مسابقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا ابلیس نے قسم کھائی اللہ کی قسم خلق اللہ اللہ ہمیں جنت سے نکال رہا ہے ہمیں یہاں سے جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک آدم کی اولاد کو جن کو تو اسلام سے نوا دے گا ایمان سے نوا دے گا ولا مرن فلا اللہ ہم کوششیں کریں گے ہم ان کو حکم دیں گے کہ جو شکل صورت ان کو تو نے دی ہے اس کے اندر تبدیلی ہم ضرور کروائیں گے تو نے مرد بنایا ہے ہم ان کو عورت بنانے کی ضرور کوشش کریں گے تو نے جس کو عورت بنایا ہے ہم اسے مرد بنانے کی ضرور کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے لباس وہ سے ہم واضح کر دیں گے کہ مرد عورت میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا نہ لباس میں نہ چال چلن میں نہ وضاقت میں اور ہمارے شیطان نے کیا کہا یہ فری اسٹائل ایک ہی لباس ہوگا چھوٹے کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اور سب کو نہیں چلے گا آپ کے نہیں تو عورتوں کو لیڈیز والے پڑا نہیں نہیں تو فری اسٹائل ہے اللہ کیسے اچھے الفاظ سے ہمیں قوم نے برباد کیا اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے گدب سے بچو یہ عورتوں کی مساوت اختیار نہ کرو عورتوں کی مساوت سے بچو کفار مشکین کی مصابت سے بچو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ نے نبی کی فرما برداری میں عزت رکھی ہے آپ کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے دنیا آخرت میں فلاح کی ضمانت دی ہے اور غیروں کی مصابت اختیار کرنے کے بعد چاہے مرد عورت کی مصابت اختیار کرے یا غیروں کی مصابت اختیار کرے رحمتوں کا دروازہ بند ہے نصرت اور مدد کا دروازہ بند ہے اور لانت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اللہ ہم نے ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھنا فرما محد المتب سنت بنا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے العالمین ہماری مشکلات کو آسان کر دے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں غیروں کی مساحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے ہمارے دین کی ہمارے جان کی ہمارے مال کی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اقول کو لہٰذا اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ